ترجمہ کیجیے اور ہم نے کہا اے آدم اس قرآن کا آپ بھی ٹھہرے جس کا اور آپ کی زوجہ بھی ٹھہرے الجنت جنتی فکلا منہا راغدن اور تم دونوں کھاؤ راغدن راغدن یعنی خوب کھاؤ وافر مقدار میں حیث شکمان

ضمیر مستقر جو اس کن کے اندر انتا ضمیر پوشیدہ ہے کہ اس کی مزید تاکید کے لیے انتا باہر بھی آ گیا اس کن میں انتا پہلے سے مستقر مستقر ہے ضمیر چھپی ہوئی اور انتا باہر بھی آ گیا تو تاکید کے لیے ہے ضمیر مستقر کی مزید تاکید کے لیے نہیں ہوتا اس کے اوپر کیا جا سکے کون سی ہوا اما ہوا جنمتی کے مد کے ساتھ ہوا کو پیدا کیا تھا اور بکولہ مینا دونوں کو سکون اختیار کرنے کا کہا گیا تھا جنت کے اندر بکولا میں تم دونوں کھاؤ اگر جنت سے کھاؤ راجن کے کھاؤ پیو لا اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوئی ممانت نہیں ہے ابھی خوشی تم جمع سے چاہو کھاؤ بلا تقرابا نازم کی شاہجہ سے لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اے آدم اور ہوا لا تقرابا نازم کی شاہجہ سے اس درخت سے قریب مت جانا قریب مت جانے کا مطلب کیا ہے قریب نہ جانا اس کا مطلب بلا مسجد کا مطلب بالکل کلیم ہے اس میں سے کچھ نہ کھانا قریب جانے کا مطلب یہ کہ اس میں سے کچھ بھی نہ اور علامہ علام نے اس درخت درخت کا کا نام بتلایا یا یا تو یہ گندم تھا پھر انگور وغیرہ کا درخت تھا اگر تم نے ایسا کیا کہ اس سے کچھ کھا لیا تو تم دونوں نافرمان ہو جاؤ گے اپنی ذات پر ظلم کرنے والے ہو جاؤ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا کامون بنا کر نمونہ بنا کر روح پھونک کر آدم علیہ السلام کو بنایا پھر آدم علیہ السلام کی مزید تسکین کے لیے اللہ نے انہیں کی بائیں سے حضرت اما حبا علیہ السلام کو بنایا اور جنت میں بڑی خوشحال زندگی تھی اللہ نے فرما دیا کہ جہاں سے چاہو کھاؤ جو مرضی کرو آپ کی مرضی مجھے صرف ایک منٹ دے دیجیے میں ابھی صرف ایک دم اصل میں استاد جی کا فون تھا سننا بھی ضروری اچھا تو جنت میں خوشی کی زندگی تھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مزے سے یہاں پہ رہو کھاؤ پیو جو آپ کا پیچھا جی ہے ایک طرف سب تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس جانے سے منع کیا یہ بات پہلے بھی پڑھ چکے ہوں گے سنا ہوگا تازہ کی تفصیل کے اندر تو اسی کی تھوڑی سی روشنی اسی پہ ڈال رہا ہوں ہوا یہ کہ شیطان نہ شیطان مدہوم کیونکہ جب اس کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا کہا گیا تھا نا اسی وقت سے اس نے دن میں بغض و حسن بٹھا لیا تھا کہ میں ایسا نہیں کروں گا آدم کو سجدہ بھی نہیں کیا اور پھر یہ اس کے در پہ ہو گیا کہ بس میں نے ان کو کسی طریقے سے بھٹکانا ضرورت ہے کچھ بھی ہو جائے تو شیطان مردوب تھا راندہ درگاہ کیا گیا مفسری لکھتے ہیں کہ وہ بھیس بدل کر آیا جنت حضرت آدم علیہ السلام حضرت ابا کو قسم کھا کر جانے لگا انی لگوں گا نہ انی ہوگا انڈی لگوں نہ اللہ کی تمہارا بہت بڑا خیر خواہ ہوں یہ جو ایک درخت ہے نا میں تمہیں رہا ہوں اس کو کھا لو ہمیشہ یہ ہمیشہ رہنے والا درخت ہے یعنی اس درخت کے کھانے سے انسان کو ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے تو آپ لوگ بھی ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے اس کو کھا لو مفسرین یہاں پہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کو کھایا تو گناہ نہیں کیا ہم یہ نہیں کہیں حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ کیا نہیں حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا یہ تھا کہ اللہ نے مخصوص ہی اب اس میں نقطہ سمجھیے گا کہ اللہ نے مخصوص درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس سے نہ کھانا اب مفسرین لکھتے ہیں اس قسم کے اور بھی بہت سارے درخت جنت میں تو حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں یہ آیا کہ اللہ نے صرف اسی درخت سے منع کیا جس کی طرف اشارہ کیا اس قسم کے جو دوسرے درخت ہیں ان سے منع نہیں کیا تو اسی نوعیت کے اسی جنس کے دوسرے درخت سے حضرت آدم علیہ السلام نے کھا لیا حالانکہ اللہ تو اس سے منع فرما چکے تھے کہ اسی جنس کے درخت سے نہیں کھانا حضرت آدم نے سمجھا یہ تھے کہ شاید جو مخصوص کی کی درخت طرف اشارہ کیا جائے صرف اس کو نہیں کھانا باقی اس کی نوعیت کے جو دوسرے ہیں ان کو چکھ سکتے ہیں ان کو کھا سکتے ہیں تو یہ ایک اجتہادی خطا تھی حضرت آدم علیہ السلام یہ گناہ نہیں ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے معاذ اللہ تعالیٰ انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں انبیاء سے گناہ نہیں ہوتے اللہ ان کو گناہوں کے قریب بھی نہیں جانے دیتے یہ ان کی ایک اتحادی خطا تھی اور یہ اللہ کے علم میں تھا کہ آدم سے ایسے ہوگا اور میں نے دنیا کا نظام چلانا ہے یہ اللہ کے علم میں تھا آدم علیہ السلام سے اتحادی خطا ہوئی تھی گناہ نہیں ہوا بہت سارے لوگ یہاں پہ لفظ کھا گئے ہیں غلطی کھا گئے دھوکا کھا گئے ہیں اور میں عرض کرتا چلا جاؤں دس کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے درمیان وہ خود تو ہو چکے لیکن ان کی تصویریں آج بھی موجود ہیں انہوں نے اپنی تفاصیر کے اندر جو زہر بولا ہوا ہے انبیاء کے بارے میں تو وہ انہوں نے لکھا صاف صاف لکھا کہ انبیاء سے گناہ کرتے تو تمہیں معذرت ایسی بات نہیں ہے انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں گناہوں سے معصوم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے گناہوں کے قریب ان کو جانے ہی نہیں دیا تو یہاں آدم علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوا ایک تو خطا تھی سمجھنے میں ذرا نسان ہوا ہے خطا ہوئی ہے کہ اللہ نے تو اشارہ کر کے کہہ دیا ہاں شدرا آدم کس طرف سے نہیں کھانا جو اس نو کے اس کے دوسرے درخت سے سے آدم علیہ السلام نے ان کھا لیا اور ذہن میں یہی تھا کہ اس سے تو منع نہیں کیا اسی سے منع کیا جو مخصوص درخت ہے تو بہرحال حضرت عالم علیہ السلام کی اتحادی خطا کی نسیان ہو گیا ان حضرت عالم علیہ السلام نے اس درخت کو کھایا یعنی اس میں سے چکھ لیا اب وہ درخت کیا تھا اس کے بارے میں اول قول تو یہ ہے کہ مفسرین خاموش نظر آتے ہیں بعض مفسرین نے جیسے علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے دو کا ذکر کیا انگور ہے یا پھر وہ گندم ہے اور گندم کے بارے میں اکثر متاثرین کا قول ملتا ہے کہ وہ گندم کا درخت بعدوں نے انجیر بھی لکھا ہے بعضوں نے کاپور بھی لکھا ہے بہت سارے درخت لکھے ہیں لیکن اہل علم جو اکثر ہیں وہ اس بارے میں خاموش ہیں کہ پتہ نہیں کون سا درخت تھا وہ اللہ کو معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم لیکن دیگر جو ہیں وہ اس طرف کہ وہ گندم کا درخت ہے جو آج ہم کھا رہے ہیں مین بال آدمی اس کو نہ کھانا کو بہتا دیا شیطان سے مراد کی گلی اذهب وفي قراءه فازالهما نحاهما یعنی شیطان ان کو بہتا لے گیا اور ان کو ان دونوں کو جنت سے دور کر دیا ایک کی رات میں فازل کی بجائے فازالهما ایل جنتی جنت سے ان کو دور کیا بان قال لهما هل ادلكما على شجره الخلد یوں کہنے لگا شیطان حضرت آدم حضرت حقبا علیہ السلام کو کہ کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایسے درخت کی طرف جو ہمیشہ کا درخت ہے اس کے کھانے سے ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے وقاص محما بلّہ ان نہ اور اس نے دونوں کے سامنے اللہ کی قسم کھائی ان نہ لکمن الناسین کے وہ ابلیس یعنی کہ کہتے کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں تو دونوں نے اما ابا نے اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے کھا لیا فيه پس ان دونوں کو نکال دیا اس میں جس میں وہ رہ رہے تھے یعنی نعمتوں میں رہ رہے تھے اس سے نکال دیا بولنا بھی تو پھر ہم نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے بھی کہا جب یہ معاملہ ہو گیا تو یعنی آدم اور دونوں کو الارض تم زمین کی طرف نیچے اتر جاؤ انتما مشتمل تما علیہ تم دونوں بھی اور تم پر جو تمہاری اولاد ہے تمہاری اولاد تمہاری اخلاق کے اندر مشتمل ہے وہ بھی سارے کے سارے نکل جائیں عدو تم میں سے بعض یعنی تمہاری بعض بازیا بعض اولاد بعض کے دشمن ہوگی ظلم بعض بعض بعض بعض پر ظلم کریں گے مستقبل اور زمین کے اندر ہی تمہارا ٹھکانہ ہوگا وہ متعن موز یا قراری یعنی رہنے کی جگہ ہوگی وہ متعن اور نفع ہوگا ماتمتعن بھی من نباتی کہ زمین کی نبات سے تم وہاں کی سبزیوں سے وہاں کی فصلوں سے تم فائدہ اٹھاؤ گے الہین ایک وقت تک الہین کا معنی وقت سے انقضائی آجرالکم جب تک تمہاری موت واقع نہیں ہو جاتی اس وقت تک تم فائدہ اٹھاؤ گے اب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین سے بھیج دیا گیا کل نازل کہہ کر اللہ اب رہا یہ مسئلہ کہ آدم علیہ السلام کو ہمبار علیہ السلام کو کہاں اتارا گیا تو اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ صفا پر اتارا گیا اور حضرت ابا علیہ السلام کو کوہ بروا پر اتارا گیا لیکن اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے ہند کی سرزمین پر اتارا گیا اور مشہور ہے کہ سری لنکا میں حضرت اعظم کا ایک قدم مبارک وہاں پہ کچھ اثر موجود ہے اثرات ہیں وہاں پہ نشان موجود ہے تو اور حضرت ہوا علیہ السلام کو تو عرب کی سرزمین سے اتارا گیا مشہور نہیں پھر بڑے عرصے کے بعد ان کا آپس میں ملاپ ہوا ملے ملاقات ہوئی کا آدم میں ربی کلیمہ تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کو اتار دیا گیا زمین پر اور یہ بھی کہہ دیا کہ زمین کی کاشتکاری کرو فصلیں اگاؤ وہاں سے کھاؤ پیو اب زمین میں ہی رہو اور زمین میں رہ کر ہی اللہ کی عبادت کر کے پھر جنت تک پہنچو ابھی جنت میں داخلہ نہیں وہیں پہ رہو کتاب دوں گا رسالت دوں گا ان پہ عمل کرو شریعت پہ عمل کرو پھر اس کے بعد جنت کا حصول ہوگا جنت میں آدم رب ہی لیے آدم علیہ السلام اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے الحمہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں الہام کیے تو پھر قرآت بنصب آدم ایک قرآت میں آدم کی بجائے آدم ہے ورفی کلمات ایجاعته وہی ربنا ظلمنا انفسنا اور وہ کلمات کیا ہیں وہ کلمات یہ ہیں ربنا ظلمنا انفسنا سورة الاعراف کی آیت ہے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین

ہم نے حکم جاری کیا اے احبر نے جنت سے نیچے اتر جاؤ زمین کی طرف سارے سارے کے علیہ اس جملے سے مقرر ذکر کیا تاکہ اس کا اوپر اوپر والے کے تک پہنچائے ختم ہو جائے فعماں فعماں شرفیہ سے فہم ماں اصل میں فہم ما تھا فہم ما تو نون شرطیہ تھا ان والا اس کا ادغام کر دیا ما زائدہ کے اندر تو ان ما بن گیا نہ ملنے ہو اگر آئے گا تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت ہدایت سے مراد کتاب اور رسول ہدایا یعنی جس نے میری ہدایت کی اتباع کیا فآمن یعنی اتباع کرنا ہدایت کا کیسے ہوگا مجھ پر ایمان لایا وعمل بطاعتی میں میری طاعت کے مطابق عمل کیا خوف يحزنون تو نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے یعنی دنیا کے اندر کوئی خوف کی کاری نہیں ہوگا جو اطاعت کرے گا اور جو مجھ پر ایمان لائے گا اللہ فرما رہے ہیں اور پھر آخرات آخرت کے اندر بھی جنت آخرت کے اندر ان کو جنت میں پہنچنے تک کوئی غم لاحق نہیں ہوگا ہم کی خوشی جنت میں داخل ہوگا خوف نہ لیکن دنیا کے اندر کوئی خوف نہیں ہوگا یا زنون اور جنت میں جاتے ہیں تو کوئی دشواری نہیں ہوگی کوئی غمگینی نہیں ہوگی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو تو بھی نہ ہماری کتابوں کو آیتوں سے مراد کتابوں کو یعنی کتابوں کے احکامات کو بلائی لوگ ہیں جہنمی ہیں ہم سی ہاں ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے ابدا ہمیشہ ٹھہرے رہیں گے لا یا فنون نہ تو ان کو وہاں پہ فنا ہونا ہے ان کی قسمت میں یہ چاہیں گے ہمیں موت آ جائے وہاں پہ موت بھی نہیں آئے گی بلا یا پرجون اور نہ ہی جہنم سے یہ نکل سکیں گے زندگی بھی رہے گی اور ان کو سزا بھی ملتی رہے گی جہنم ٹھکانا تو بہرحال یہاں سے ایک عقیدہ سمجھ سمجھ لیجیے جو میں میں آیا نے کیا کہ عصمت انبیاء کہ انبیاء جو ہیں تمام خطاؤں سے تمام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں ہاں انبیاء سے نسیان ہو سکتی ہے بھول چوک ہو سکتی ہے اتحادی غلطی ہو سکتی ہے لیکن انبیاء سے گناہ نہیں ہو سکتا اللہ گناہوں کے قریب انبیاء کو جانے ہی نہیں دیتے اتحادی غلطی ہو جانا نسیاد ہو جانا چوک ہو جانا یہ قابل معافی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشہور ہے نا کہ جب جادو کا اثر کا بہت رنگ غالب آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیاوی معاملات مجھ سے بھلا دیے گئے تھے میں دنیاوی معاملات میں بھول جاتا تھا کہ میں نے کون سی کے ہاں آ جانا ہے میں نے کون سی زوجہ کے ہاں کل قیام کیا تھا حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی بھول جایا کرتے تھے لیکن دینی معاملات اللہ تعالیٰ کسی بھی نبی کو کسی بھی حالت میں بھولنے نہیں دیتے جو تبلیغی امور ہیں جو دعوتی امور ہیں جو دینی امور ہیں اللہ تعالیٰ کسی بھی نبی کو ان امور میں کوئی بھی گساہی کرنے دیتے ہی نہیں تو اس لیے ثابت ہوا کہ دینی امور میں تبلیغی امور میں دعوتی امور میں کسی بھی نبی سے کوئی بھی گناہ سرزد نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ ان امور کے علاوہ بھی انبیاء کی ذات گناہوں سے پاک اور صاف اور مبرہ ہے اب کسی بھی نبی کے بارے میں تھوڑا سا بھی یہ عقیدہ رکھ لینا کہ معاذ اللہ انبیاء سے گناہ ہوا ہے تو ایسا انسان دارا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یاد رکھیں انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں اللہ نے ان کو گناہوں کے قریب کیا ہی نہیں ہے گناہ سے نزدیک اللہ بھٹکنے بھی نہیں دیتا ان کو ان کے پاس بھی نہیں جانے دیتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس لیے عرض کر رہا تھا بیچ میں کہ بڑے بڑے اسلام کے دعوے دار جنہوں نے تفاصیر بھی لکھی ہیں اور مفکر اسلام لکھواتے ہیں کتابوں کے ٹائٹل پہ تفاصیر کے ٹائٹل پہ مفکر اسلام بڑے بڑے دعوے دار عجب بات یہ ہے کہ یونیورسٹیز میں تاریخ کے اندر ان کی تفاصر چلتی بھی ہیں تو انہوں نے انبیاء کے متعلق عجیب عجیب منظر عقائد بنائے ہیں کہیں یونس علیہ السلام کے بارے میں وہ کہتے نظر آتے ہیں لکھتے نظر آتے ہیں کہ پیغمبر یونس علیہ السلام سے جو اللہ نے ان کے ذمہ دعوت کا کام لگایا تھا دعوت کا کام لگایا تھا ان ان سے سے کے اندر ہی ہوگی ہوگی اللہ تعالیٰ ایسا تصور کرنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس چیز کا کہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں وہاں عجیب عجیب باتیں لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہیں حضرت علیہ السلام کے بارے میں عجیب باتیں لکھتے آتے ہیں اپنی تفصیل کے اندر تو ایسا زہر بولا گیا ہوں مجھے مسلمان کے اندر اچھا یہ سوال پوچھا حضرت صحابہ کے بارے میں ایسا کہنا کیسا ہے یاد رکھیے گا انبیاء جو ہیں وہ گناہوں سے معصوم ہیں جی ہاں معصوم ہیں انبیاء معصوم ہیں کہ گناہ ان سے سرزد ہوتے ہی نہیں ہیں گناہ کر ہی نہیں سکتے صحابہ صحابہ گناہوں سے مغفور ہیں صحابہ سے گناہ ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا ان کی زندگی کے اندر لہذا اب یہ کہنا کہ صحابہ کے دل میں کوئی گناہ باقی ہے یہ بھی غلط ہے انبیاء معصوم ہے انل خطا انبیاء سے گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں ہے اللہ ہونے ہی نہیں دیتے صحابہ سے گناہ سرزد ہوتا ہے لیکن اللہ گناہ کو پیچھے چھوڑتے ہی نہیں ہے فوراً بخش دیتے ہیں صحابہ کے بارے میں بھی عقیدہ رکھنا چاہیے سارے انبیاء بھی بخشے بخشائے سارے صحابہ بھی بخشے بخشائے انبیاء گناہوں سے پاک اور صحابہ سے جو گناہ ہوئے ہیں ان کی زندگی میں ان کو پاک کر دیا گیا انبیاء معصوم صحابہ مغفور جی ہاں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے انبیاء کے بارے میں بھی اور صحابہ کے بارے میں لیکن اب کوئی یہ کہے کسی کے ذہن میں یہ اشکال آئے کہ جب صحابہ سے گناہ ہوئے ہیں تو وہ تو ہماری طرح کے انسان ہوئے خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا قربان گئے اگر کسی صحابی سے گناہ ہوا ہے ہاں ایک صحابی تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ کام ہو گیا یہ غلط کام ہو گیا مجھے سزا دیجیے تین چار مرتبہ آپ کے سامنے آئے ہوا ہے ایسے لیکن انہوں نے سزا کاٹی ہے شری سزا ان پر لگی ہے اللہ نے ان کو معاف کر دیا کہیں فرمایا کلم وعد اللہ کہیں فرمایا رضی اللہ عنہ عنہ کہیں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین کہیں فرمایا ادائی الفائزون کہیں فرمایا ادائی الراشدون یہ ساری آیات آدھا قرآن صحابہ کی فضیلت میں بھرا پڑا ہے کہ جا بجا اللہ نے فرمایا احادیث میں اللہ کے نبی نے بشارت جو خوشخبری دی ہے کہ یہ بھی جنت میں یہ بھی جنت میں یہ بھی جنت میں یہ بھی جنت میں بشرا ویسے تو نہیں بن گئے اور تمام صحابہ کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا کل اللہ خشو میں نے تمام صحابہ کے لیے جنت کا جنت کی ذمہ داری لے لی ہے جنت کا وعدہ کر لیا ہے تو لہٰذا صحابہ سے گناہ ہوئے ہیں لیکن وہ ہماری طرح کے انسان نہیں افضل انسان ہے بعد الانبیاء جی ہاں انبیاء کے بعد سب سے مقدس ہستیاں وہ صحابہ کی ہستیاں ہیں کیا درشیے اور ہماری طرح کے انسان نہیں حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں کسی نے ان سے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیے کیونکہ آپ کو عمر ثانی کہا جاتا ہے جس طرح حضرت عمر نے اپنے دور میں عدل قائم کیا تھا حضرت عمر بن عبد العزیز چونکہ ان کی لڑی سے تھے انہوں نے بھی بہترین عدل قائم کیا اپنے دور حکومت میں تو ان سے پوچھا کیا آپ افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ افضل ہیں ہوئے ہوئے ہوئے غصے میں لال پیلے ہو گئے کہا بے شرم تجھے سوال کرتے ہوئے شرم نہیں آئی ایک صحابی کا مجھ سے موازنہ کر رہا ہے مجھ جیسے کمیری سے مجھ جیسے نا چیز سے ایک صحابی کے مقابلے مجھے کھڑا کر رہا ہے وہاں انہوں نے تاریخی الفاظ کہے حضرت عمر بن عبد العزیز نے کہنے لگے کہ تم عمر بن عبد العزیز کو حضرت امیر معاویہ کے مقابلے کھڑا کرتا ظالم سن حضرت امیر معاویہ کے گھوڑوں کے قدموں سے اٹھنے والی گرد مٹی جو حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کے لکھنوں میں جم جاتی ہے اور کتنی گندی معلوم ہوتی ہے عمر بن عبد العزیز اس جمنے والی مٹی کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے کہاں تو عمر بن عبد العزیز کو حضرت امیر معاویہ کے مقابلے میں کھڑا کر رہا ہے تعلیم تجھے شرم نہیں آتی جب حضرت عمر بن عبد العزیز کا یہ حال ہے جن کو عمر خان کہا جاتا ہے وہ اپنے آپ کو حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کے قدموں سے اٹھنے والی گرد جو گھوڑے کے نسلوں میں جمتی ہے اس کے مقابلے بھی شمار نہیں کر رہے تو ہم کس بات کی بولی ہم کیا چیز ہے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا صحابہ مقدس ہستیاں ہیں وہ انسان تھے بشر تھے ان سے غلطیاں ہوئی ہیں پکی بات ہے لیکن ہم جیسے انسان نہیں افضل الانسان بعد بادل انبیاء کے بعد سب سے مقدس ہیں اگر ان سے ہوئے بھی ہیں تو اللہ نے ان کی بخش کا سرٹیفکیٹ ان کی زندگی میں جاری کر دیا اور اللہ نے واضح قرآن میں فیصلہ فرما دیا اللہ کہ اللہ کے نبی کے ہر صحابی کو میں نے جنت دے دی جی ہاں آج ہم نے کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہاں اور جو میں نے پہلے عرض کیا نا کہ بہت سارے ہیں اسلام بنے پھرتے ہیں ظالم جنہوں نے اپنی کتابوں میں جنگ کھولا ہے زہر کھولا ہے امت مسلمہ کے دلوں میں عجیب شکو کو شبہات پیدا کیے ہیں انہوں نے ٹھیک ہے انہوں نے صحابہ کے اوپر بھی بہتان بازی سے جو ہے وہ باز نہیں آئے ہاں بہت سارے صحابہ کے عصمت بھی ان کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں محفوظ نہیں رہے تو صحابہ کیا چیزیں ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی حال ہارے ان کا اللہ ان کو سمجھ دے دے گا بہر ہاں، میں نے عرض کر دیا کہ انبیاء معصوم ہیں صحابہ سارے کے سارے مغفور ہیں بخشے بخشائے بس یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے اور جو آپس میں اگر یہ کسی کا اعتراض ہو یہ کسی کا اعتراض ہو کہ صحابہ کی آپس میں جو جنگیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں یاد رکھیے گا وہ صحابہ کی وہ بھی اجتہادی غلطیاں تھیں اجتہادی رائے وہ رائے کا اختلاف تھا اجتہادی غلطیاں تھیں اجتماعی غلطیاں نہیں تھی وہ ایک ایک صحابی کے امتحان کی غلطی تھی اور منافقین کی سازش تھی تو وہ جنگ سفین جنگ جمل وغیرہ پیش آئی ہیں جی ہاں اس لیے صحابہ سارے کے سارے بخشے بخشائے ہیں اس لیے تو کہا تھا نا حضرت امیر معاویہ کو جب روم کے بادشاہ نے کہا تھا نا کہ میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں میں اپنی فوج بھیجتا ہوں حضرت علی کے مقابلے میں اتارتا ہوں آپ ڈٹ کے مقابلہ کریں حضرت علی کی فوج کی گے تو حضرت امیر معاویہ نے ہزارہ ہاں مخالفت کے باوجود وہاں تاریخ کے الفاظ کہے اور کتے یہ الفاظ لکھے ہیں تاریخ میں کہا اور کتے تیری مجال کیا ہے کہ میرے بھائی علی کے خلاف مجھے بڑکاتا ہے اگر اختلاف ہے صحابہ کی تو یہ محبت کی آپس میں آج کوئی ظالم درندہ کتاب لکھ کے کہے کہ دیکھو صحابہ آپس میں کتنے لڑنے والے تھے تھے اس کی سوچ کے اوپر صحابہ کو سمجھا ہی نہیں

یہ جو, واقعہ سوال پوچھا ہے کہ پسند آ گئے تھے یاد رکھنا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی اور جب انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اس کا کردار کیسا ہے کہ مجھے آگے بھی نہیں کرنے دے رہا اس قدر حیا ہے تو حضرت موسا علیہ السلام کے اس اخلاق سے اس کردار سے متاثر ضرور ہوئی اور ظاہر بات ہے جی عقل کوئی بھی ہو تو متاثر ضرور ہوگی جب نوجوان کے اخلاق ایسے ہوں گے یقینی طور پہ کچھ میدان پایا گیا تھا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ان کے اخلاق کو دیکھ کر اخلاق حسنہ کو دیکھ کر پھر جا کے والد کو سارا کچھ بتایا کہ یہ کیسے ہیں بہترین قوی آدمی ہیں دیانت دار ہیں با حیا ہیں حضرت شریف علیہ السلام کا میدان بھی ان کی طرف ہو گیا تھوڑی سی جی شرط رکھی اور شادی کر دی چلیں جی آپ کا وقت ہو رہا میرا خیال ہے یہ سوالات پھر کسی نشست میں رکھتے ہیں اپنے اگلی کلاس کے لیے بھی ہوں گے چلیں آج کا سبق یہیں پہ تمام ہوتا ہے انشاءاللہ اگلی آئے سے پھر ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ